بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر کہ اس کو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سائنس کے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور خاص کر کے انجینئرس کو تو دیکھنا چاہیے انجینئرس کے کورس کے اندر بھی ہوتا ہے اگر پڑھ لیا ہے تو ریویژن ہو جائے گی اور نہیں پڑھا تو یہ نیا سبجیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور جو لوگ آپریشن ریسرچ میں اپنا کیریئر بنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سبجیکٹ بڑا اچھا اور اہم ہے ہم نے اس سے پہلے چار لیکچرز مکمل کیے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے آپریشن ریسرچ کے بارے میں دیکھتے ہیں آج کیا کچھ کرنا ہے ہم نے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں lecture number five operation research کا او آر یا آپریشنل ریسرچ یا آپریشن ریسرچ تو ساری ایک ہی چیزیں ہیں کسی جگہ پہ آپ کو خالی او آر لکھا ہوا نظر آئے گا کسی جگہ پہ آپریشن ریسرچ کسی جگہ پہ آپریشنل ریسرچ کوئی فرق کی بات نہیں کسی وقت اور آگے بتائیں گے کہ آپریشنس ریسرچ کس اور نام سے بھی جانے جاتے ہیں تو وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے آج کیا کر رہے ہیں ہم لیکچر نمبر فائیو کے اندر پہلے ہم نے تین لیکچر جو تھے انٹروڈکشن کے بارے میں تھے اس کے بعد فورتھ لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ نیٹ ورکس کی ہم بات چیت کرتے ہیں تو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ پڑھا کیا کچھ دیکھا اور اس پرسپیکٹو میں تاکہ ہمارا یہ لیکچر صحیح طریقے سے اسٹارٹ ہو سکے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیکچر نمبر فائیو سب سے پہلے کیا چیز ہے آپریشن ریسرچ میں نے بتایا تھا اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں سے جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ سی پی ایم کی بات کر رہے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ اور دوسرا پی ای آر ٹی جس میں کہتے ہیں پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیکس تو یہ دو ٹاپکس ہم ابھی کر رہے ہیں ابھی ہم پہلے ٹاپکس طرف ہی ہیں سی پی ایم اور اس میں بھی ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سی پی ایم میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ایک او آر پروسیس ہے او آر پروسیس کس پہ میں نے بتایا تھا کہ جناب پانچ حصے ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ پرابلم دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں آبزرو کرنے کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں ماڈل بنانے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس پانچ اسٹیپس ہوتے ہیں آبزرویشن جس میں ہے پھر پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس کا ماڈل بناتے ہیں پھر اس کو سالو کرتے ہیں پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پرابلم جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ماڈل بنا لیں ماڈل بنانے کے بعد جو سالو کر لیں تو یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے او آر ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ او آر پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے کبھی رکتا نہیں ہے اس لیے جو او آر پرسن بیٹھا ہوا ہے اس کا جاب ختم نہیں ہوتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ او آر ٹیکنیکس کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی میں نے بات چیت کی تھی اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی تھی اس کے بعد انوینٹری کنٹرولس کی بات کی تھی نیٹ ورکس کی بات کی تھی اور ادرس کی بات کی تھی تو آج کل جس سیگمنٹ کے اندر ہمیں وہ نیٹ ورکس کا ہے تو نیٹ ورکس ہم پڑھ رہے ہیں اور نیٹورکس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اب نیٹورکس کے اندر بھی تین فردر کمپوننٹس ہیں میں نے بتایا تھا کہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے اس کے بعد یہ program evaluation and review techniques ہیں اور نیٹورک فلو ہیں تو یہ تین ٹیکنیکس جو ہیں ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں یعنی نیٹ ورکس کے ہم سیگمنٹ کے اندر ہیں اگر آپ اس کو سیگمنٹ کہہ لیں اس کو آپ چیپٹر کہہ لیں تو ہم نیٹ ورکس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ تین چیزیں C P P M R اور نیٹ ورک فلو کی بات چیت کریں گے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم کچھ نیٹ ورکس وغیرہ ہم نے ڈرا کیے تھے کچھ فگر ڈرا کی تھیں کچھ آپ کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا تھا وہ دیکھتے ہیں اس کو بھی ایک دفعہ کوکلی ریوائز کر لیتے ہیں تو ایک ہم نے بڑا چھوٹا سا ایک نیٹ ورک لیا تھا جس میں کہا تھا کہ آپ خط لکھیں لفافے میں ڈالیں اس کو اسٹیمپ لگائیں ایڈریس لکھیں اور اس کو پوسٹ کر کے آ جائیں یہ ایک پروسیس تھا جو کہ ختم ہو گیا کسی ایک دن اسٹارٹ کیا اور ایک دن ختم ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ خانے میں جائیں پوسٹ پوسٹ آفس میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں دفتر میں جائیں چیزیں چل رہی ہیں روڈس پہ جائیں چیزیں چل رہی ہیں تو نیٹ ورک جو ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ایک ایکٹیویٹی کے لیے ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوسرا بڑا نیٹ ورک اس کو اوور ٹیک کر لیتا ہے یا ٹیک اوور کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ ایرو ڈائگرام بنائی تھی لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کچھ نیٹ ورک ڈرا کیا تھا اب اس کے بعد آتا ہے کانسیپٹ آف نیٹ ورک تو یہ کیا چیز ہے یہ بھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم کس طرح سے نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں یہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں تو آج زیادہ تر فوکس یہی ہوگا کہ ہم کچھ ٹرمینالوجیز ڈیفائن کریں گے کچھ نئی چیزیں بتائیں گے آپ کو اور تھوڑی سی ایکسرسائز ایگزامپلس کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کوکلی آج دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اس میں میں نے کہا تھا concept of network the first step in the of of C P M is to develop a representation the project plan تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو بھی میں نے ابھی دکھایا تھا نا آپ کو کیا چیز دکھائی تھی یہ جو چیز ہے یہ پہلے ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے یہ چیز اگر پتا چل جائے یہ اگر ڈرا ہو جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت کس جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے مثال کے طور سے اسی فکر میں اگر آپ دیکھیں کہ ایٹ ٹو ٹویلو اگر آپ گیارہ بجے کے قریب جائیں تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہوگا وہاں پر اس فیکٹری کے اندر یا اس انڈسٹری کے اندر یا اس جگہ کے اوپر وہ لفافوں کے اندر خط ڈال رہے ہوں گے یا کسی آفس کے اندر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آٹھ سے گیارہ تک ٹائم کیا ہے یا آٹھ سے بارہ تک ٹائم جو ہوگا وہ کون سا ٹائم ہوگا جس کے اندر وہ خط لفافے میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ چیز یہ network is a graphic representation with a flow of some type its branches it represents nodes and branches تو ہم نے دو تین چیزیں ڈیفائن کر لی کہ ایک تو آپ نے نوٹس ڈیفائن کیا جس کو میں نے سرکل کے سے ریپرزینٹ کیا تھا اس کے بعد ایروز تھے جس کو ہم نے برانچز کہا تھا یا جس کو ہم نے آرک بھی کہا تھا اور اس کے بعد اس کی کوئی ڈیوریشن وغیرہ ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ویٹ ہوتا ہے یا اس کے اوپر کچھ فلو ہوتا ہے اب تھری ٹو ایٹ ہے مثال کے طور سے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایٹ ٹو ٹویلو کی ہم نے بات کی تھی اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور اس ایکٹیویٹی کو بتایا تھا کہ یہاں پر کیا چیز ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے اب اس کی کچھ ڈیوریشن ہو سکتی ہے یہاں پہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ایٹ ٹو ٹویلو چار گھنٹے کی بات ہے لیکن ایٹ ٹو ٹویلو بھی خالی نمبر ہے ایٹ بھی نمبر ہے ٹویلو بھی نمبر ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ایٹ ٹو ٹویلو کچھ ڈیوریشن ہو سکتی ہے اگر ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اوپر ویٹ ہو سکتا ہے کچھ اس کی کاسٹ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہم وہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے نیٹ ورک ایک ریپرزینٹیشن ہوتی ہے جو بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کس سے آرکس کے ساتھ اور نوٹس کے ساتھ آرکس ہم اسٹریٹ لائن ایرو کے ساتھ اور سرکل جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ نوٹس ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم جب میں کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیٹ ورکس ہوتے ہیں سسٹم آف نیٹ ورکس ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اسٹڈی کر لیں ان میں سب سے پہلے ہائی ویز کی بات ہوتی ہے اب ہائی ویز ڈرا ہوتی ہیں آپ کے پاس جی ٹی روڈ ہے آپ کے پاس موٹر وے ہے آپ کے پاس سپر ہائی وے ہے تو یہ سارے کے سارے ڈرا ہوئی ہوئی ہیں نا اب اس کے بعد انٹرسیکشن ہوتی ہے جہاں پر سگنل لگا ہوتا ہے کسی جگہ پہ چوراہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ انٹرسیکشن ہوتا ہے ان روڈس کا اور یہ جو چیز ہے اس کا کس چیز کا نیٹ ورک ہے یہ روڈس نیٹ ورکس ہے اس پہ کیا چیز ٹریول کرتی ہیں اس پہ وہیکل گاڑیاں بسیں ٹرک یہ سب ٹریول کرتے ہیں اسی طریقے سے کمیونیکیشن ہائی وے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے فلوڈ سپلائی ہو سکتا ہے واٹر پمپنگ سسٹم ہوتا ہے نا تو وہ بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے اور اس کے بھی اس کو بھی نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں لیکن پائپ پانی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہ آپ کو سپلائی کرتی ہے municipal committee municipal corporation water supply کرتی ہے تو وہاں سے واٹر ٹینک سے آ رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ وہاں پر انٹرسیکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ والس وغیرہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے پروڈکشن سسٹم ہے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اور ایئر ویز ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاز جس وقت ٹریول کرتے ہیں تو کہاں پر ایئرپورٹ پہ آتے ہیں لینڈ کرتے ہیں پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرسیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا چیز ہے a company is interested in budget the of activities and department are given in the following table ہمارے پاس ایک کمپنی دی ہوئی ہے کوئی company A B C D X Y Z ہو سکتی ہے اس کمپنی کا کیا کام ہے کچھ فیکٹری ہے کچھ انڈسٹری ہے کچھ کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں لیکن وہ انٹرسٹڈ ہے کس چیز کے اندر کہ وہ اپنا بجٹ بنائے بجٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور یہ بجٹ کمپنی کا بھی ہوتا ہے انڈسٹری کا بھی ہوتا ہے سیکٹر کا بھی ہوتا ہے اور پروونس کا بھی ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور نیشنل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کمپنی صرف کیا ہے کہ اس میں ہے کہ بجٹ بجٹ بجٹ کس طرح سے اب کے کچھ کمپونیٹس ہوتے ہیں بجٹ کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں انکم پتہ چلتی ہے اور ایکسپینڈیچر یعنی جتنی انکم آپ کے پاس آئے گی آپ دیکھیں کتنا ایکسپینڈیچر کرنا ہے یا کچھ ایکسپینڈیچر آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا انکم آتی تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کمپنی لاس میں جا رہی ہے پروفٹ میں جا رہی ہے یا اگر اس نے انویسٹمنٹ زیادہ کر دی ہے تو اس کا ریٹرن کب آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں بجٹ کے اندر ریپرزینٹ کی جاتی ہیں آپ بھی دیکھیں جون میں آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بجٹ بنائے گی اس میں بتائے گی کہ کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے کیا کیا اس کے پلانس ہیں کیا کس کس کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور کہاں کہاں پر پروجیکٹس آئیں گے اسی طریقے سے ہر کمپنی کا ہر انڈسٹری کا کوئی نہ کوئی بجٹ ہوتا ہے اور وہ بجٹ ہوتا ہے نارملی سی ای او کا پلان یا اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو یہ ابھی ہمیں چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے ہم چھوٹی سی ایگزامپل لے رہے ہیں اور اس ایگزامپل کو آگے ایکسپینڈ کریں گے میں نارملی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی ایگزامپلس لیتا ہوں بڑی چھوٹی سی سادہ سی لیتا ہوں تاکہ اس سے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے جب کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے تو آپ بڑی ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں دوسرے طریقے کار یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی وقت میں ایک بہت بڑی کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لے لیں اس کمپلیکیٹڈ ایگزامپل میں ہو سکتا ہے کہ میں کہیں الجھ جاؤں ہو سکتا ہے کہ آپ الجھ جائیں تو میں شروع میں ہمیشہ یہ میری پریکٹس رہی ہے اور اس کورس کے دوران بھی یہی ہے کہ ایگزامپلس آسان سے لیں گے اور اس کے بعد اس کو کمپلیکیٹ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی جس وقت کورس مکمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس یا پرابلمس کو آپ سالو کر سکتے ہیں تو جناب آتے ہیں ایگزامپل کے اوپر اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کیا دیا ہوا ہے بجٹ بنانے کے لیے کچھ آپ کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں کچھ ریسورسز کو موبلائز کرتے ہیں کچھ ریسورسز بورو کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کمپنی دکان چلاتے ہیں یہ آپ گھر میں بھی کرتے ہیں یہ آپ چھوٹا سا کھوکھا دیکھیں اس کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور کسی اور جگہ چلے جائیں ذرا بڑی سوفیسٹیکیٹڈ ملٹی نیشنل کمپنی تو اس کے اندر بھی بجٹ بن رہا ہوتا ہے اب ایکٹیویٹیز کیا ہیں سب سے پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے نمبر اے پہلی ایکٹیویٹی جاب آئیڈینٹیفکیشن پہلے ایک کام کرنا ہے اس میں کیا ہے فور کاسٹنگ سیلس تو کون ڈپارٹمنٹ کرے گا وہ department sale department forecast کرے گا کہ بھائی کتنی سیلز ہوں گی اس سال کیا آپ کے پاس پروڈکشن ہے آپ نے کتنا بیچنا ہے اور آپ کے پاس ٹارگیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چار ہیڈنگس لکھی ہوئی ہیں number one job identification number دو alternate number three job description and number four is department یعنی کون سا ڈپارٹمنٹ ریسپانسبل ہے اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس پانچ جابس ہیں اے بی سی ڈی ای یہ A B C D E jobs مختلف ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے بھی ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس job description forecasting sales ہے یعنی جو سیلز ہونی ہے آپ کے پاس اس کی جو فور کاسٹ کرے گا وہ کون کرے گا سیلز ڈپارٹمنٹ نمبر دو پہ پرائسنگ سیلز یعنی اب سیل تو ہو رہی ہے نا اب اس کے اندر پرائسنگ کرنی ہے آپ اپنی مرضی سے پرائسنگ تو نہیں کرتے پرائسنگ کے لیے بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں پہلا فیکٹر مثال کے طور سے یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے آپ کتنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے بازو ایسا ہے کہ سیلرس مارکیٹ ہے آپ مارکیٹ میں کچھ بھی لے کے آئیں بک رہا ہے تو آپ جو بھی پرائز رکھیں گے لوگ لے لیں گے لیکن اگر سیلرس مارکیٹ نہیں ہے اس میں بائرس کے بھی کچھ رائٹس ہیں یا بائرس بھی کچھ سوچ رہے ہیں تو وہاں آپ کو اپنی پوزیشن رکھنی پڑتی ہے کہ جی اس مرتبہ پرائز پچھلے سال دس روپے رکھی تھی تو چیزیں بک گئی تھی اس سال گیارہ روپے رکھے ہیں تو بھی چیز بک جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہیں نہیں گیارہ کی نہیں بکے گی آپ کو اس مرتبہ کم کرنا پڑے گا اس کی پرائس نو روپے رکھیں گے کیونکہ مارکیٹ میں ایک اور کمپیٹیٹر آ گیا ہے تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا جتنی سیلز ہیں اس کی پرائسنگ کرنی ہے کون کرتا ہے یہ سیلز ڈپارٹمنٹ نارملی کرتا ہے پھر اس کے بعد تھرڈ ایکٹیویٹی ہے two two three preparation of production schedule اب آپ نے کیا کرنا ہے سارا پروڈکشن شیڈیول بتانا ہے کہ جو اتنی پروڈکشن ہوگی تبھی جا کے اتنی سیل ہوگی جب بھی اس کی پرائسنگ ہوگی جب بھی وہ چیز اچیو ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ آپ آپ نے نے پروڈکشن شیڈیول بنانا ہے کہ کس وقت آپ کے پاس ٹائم ہوگا کتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کتنی مشین آپ کے پاس ہیں کتنے آپ کے پاس لیبر فورس ہے کتنا آپ کے پاس را مٹیریل ہے کتنا آپ کے پاس فائنینس ہے اس کے بیس پہ آپ کیا کریں گے پروڈکشن شیڈیول اپنا بنائیں گے اس کے بعد کاسٹنگ دا پروڈکشن اب یہ جو کاسٹنگ دا پروڈکشن کا مطلب ہے کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایسے ٹائم پہ اس کو پروڈکشن کر رہے ہیں جس وقت بجلی کی یا الیکٹریسٹی کی قیمت زیادہ ہے ہمارے یہاں تو فلیٹ ریٹس ہوتے ہیں نارملی لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ وہاں پہ ویریشن ریٹس ہوتے ہیں مطلب صبح کے وقت کیونکہ بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے ساری فیکٹری انڈسٹری آفس چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کاسٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن رات کے وقت وہ کیا کرتے ہیں لو کاسٹ دیتے ہیں یعنی گیارہ بجے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کی پرائسز کم کر دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے یہاں دیکھیں پی ٹی سی ایل کے اندر یا آپ کے ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں اس میں دیکھیں رات کے وقت وہ پرائسز ریڈیوس کرتے ہیں ریٹس سب ریڈیوس کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ٹائم پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کاسٹنگ دا پروڈکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے کاسٹ کر رہے ہیں کس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں شیڈیول کیا ہے آپ کا تو یہ بڑی اہم چیز ہے یہ کون کرتا ہے کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد پریپریشن آف بجٹ اور پریپریشن آف بجٹ کون کرتا ہے پریزیڈنٹ کرتا ہے چیف ایگزیکٹو کرتا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ اس نے لے کے آنا ہے اس پیسے کی بیس پہ جو اس پہ انویسٹ کر رہا ہے یا جو لگا رہا ہے پیسہ اس کا پھر ریٹرن آئے یہ اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی فیکٹری سے کسی بھی کمپنی سے کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ اور الٹیمیٹلی ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ آئے ہے نا تو اس کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں ایک تو دو دفعہ sales department sales department forecasting کے اندر بھی اور پرائسنگ کے اندر بھی پروڈکشن کے اندر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور costing the production costing department and finally the office of the president جہاں پہ وہ ہیڈ آفس ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جناب پانچ ایکٹیویٹیز ہیں پانچ جابس ہیں جن کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیٹورک بنانے کی کوشش کرنی ہے یہ جو نیٹورک ہم بنائیں گے اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو پیلر کی جا سکتی ہیں کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سیریز میں ہوگی مثال کے طور سے اگر آپ لاسٹ ایکٹیویٹی دیکھیں پریزیڈنٹ اس وقت تک اپنا یہ کام نہیں شروع کر سکتا جب تک کہ پہلی ایکٹیویٹیز نہ ہو جائیں اسی طریقے سے کچھ ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ ہم کر سکتے ہیں ان سات ایکٹیویٹیز کے اندر ہم پروڈکشن شیڈول دیکھ سکتے ہیں اور سات ایکٹیویٹی کے اندر کچھ اور کام بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو ہم ایرو ڈائگرام بنائیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ایروز ہوں گے اور جس پر جس میں ہمارے پاس نوٹس ہوں گے تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوگا کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں سیکوینشیل ایکٹیویٹیز ہیں یا سیریز کے اندر ہیں یعنی ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو دوسری ایکٹیویٹی شروع ہوگی دوسری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو تیسری شروع ہوگی ٹھیک ہے نا یہ سیریز میں یہ سیکوینشیل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کچھ ایکٹیویٹیز جو ہمارے پاس پیرل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں تو ہم یہ ایرو ڈائگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے سادہ سی اور اسٹریٹ فارورڈ سی ہونی چاہیے اور دیکھتے ہیں آپ بھی اس کو دیکھیے اس کو ہم ایکسرسائز کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیٹ سی اگر یہ ایرو ڈائگرام آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہے ہم میں نے ایکٹیویٹی بنا دی ہے one two two two two three two two four three two four and four two five یہ ایرو ڈائگرام نظر آ رہی ہے آپ کو اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی ہے اے اب اے ایکٹیویٹی تو ہونی ہے پہلی ایکٹیویٹی اے کیا تھی ہمارے پاس اگر آپ وہاں غور سے دیکھیں تو اے ایکٹیویٹی جو ہمارے پاس فور کاسٹنگ سیلس تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے کہ سیلز آپ کی کتنی ہو رہی ہیں اگر یہ فور کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ نہیں ہو سکتی سب سے پہلے انڈیپینڈنٹلی آپ فور کاسٹ کریں سیلس کی جب سیلس کی آپ نے فور کاسٹ کر لی تو پھر دوسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے اب دوسری ایکٹیویٹی آپ کے پاس کیا ہے بی ایکٹیویٹی ہے پھر اس کے بعد بی اور سی نو دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں اب بی اور سی کیا ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز اس کو غور سے دیکھیے بی اور سی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہیں pricing sales and preparation of production schedule یعنی کہ ہم نے سیلس کی پرائسنگ کرنی ہے اور پروڈکشن شیڈیول کرنا ہے اب یہ دو مختلف ڈپارٹمنٹس نے کرنا ہے دونوں ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اسی لیے ہم نے ساتھ بنا دیا ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ ٹو ٹو تھری اور ٹو ٹو فور یہ ہمارے پاس دو ایکٹیویٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھری ٹو فور بھی ایک ایکٹیویٹی ہے اور الٹیمیٹلی جب تھری ٹو فور ہو جائے گی تو وہاں پہ فور پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں کے پاس جائیں گی اور فور ٹو فائیو نے بیٹھ کے بجٹ بنانا ہے یعنی کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے پاس ایک A activity B C D E پانچ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس یہ میں نے کہا activities on nodes activity on branches اور ون ٹو ٹو ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس کے اوپر one two two is an A job A ٹھیک ہے نا جاب کیا ہے اے ہے اور ایکٹیویٹی آپ کے پاس ون ٹو ٹو ہے تو کیا لکھا میں نے we infer that activity A is the first job job B and C start only after A is over ٹھیک ہے نا کیا مطلب ہے کہ اے جب کمپلیٹ ہوگی جب بی یا سی اسٹارٹ ہوگی تو اے کے بعد کیا چیز فالو کرے گی بی اور سی اور بی اور سی سے پہلے کیا چیز ہے وہ اے ہے تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سکسیسر اور پروڈیوسر کے طور سے سکسیسر کیا ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے مثال کے طور سے کہ یہاں پر بی اے کے بعد آ رہا ہے سی اے کے بعد آ رہا ہے ای e جو ہے ڈی کے بعد آ رہا ہے ای e جو ہے بی کے بعد آ رہا ہے تو ای از اے سکسیسر ایکٹیویٹی اور اسی طریقے سے اے جو ہے سب سے پہلے پروڈیسیسر ہے کس کا بی اور سی کا تو یہ ڈیفینیشنس ہیں کامن ٹرم ہے استعمال ہوتی رہے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رولس کیا ہیں یہ جو نیٹ ورک میں نے بنا دیا ہے کس طریقے سے بنائیں گے کوئی ایک فارمولا ہوگا کوئی ایک طریقہ کار ہوگا کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز ایک بناتے ہیں خاص کر کے انجینئرنگ کے اندر مینجمنٹ کے اندر کوئی سسٹم ایک ہوتا ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہے ابھی تو میں نے ویسے ڈرا کر دی آپ نے بھی دیکھ لیا آپ نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے میں نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا کیسے اس کے کچھ رولس ہیں ان رولس کو پہلے ڈیفائن کر لیں اور اس کو پھر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی کیا چیز ہے each activity is represented by one and only one arrow ٹھیک ہے نا پہلی چیز کیا ہے ایچ ایکٹیویٹی ایک ایرو سے بنائے گی ہمیشہ یہ نہیں کر دیجیے گا کہ دو ایکٹیویٹی ایک ہی ایرو کے اوپر الگ الگ ایکٹیویٹی ہوں گی مثال کے طور سے پلمبنگ کا کام کرنا ہے تو پلمبنگ الگ کام ہے الگ یہ نہیں کہہ دیں گے plumbing at the same time electric ایسا نہیں ہونا چاہیے پلمبنگ کی ایکٹیویٹی الگ ہے الیکٹرک کی ایکٹیویٹی الگ ہے تو جہاں پہ آپ نے الیکٹرک کا کام کروانا ہے اس کو الگ رکھیں جہاں پلمبنگ کا کام کروانا ہے اس کو الگ رکھیں الگ ایرو سے ریپرزینٹ کریں تو اسٹارٹ کرتے ہیں each activity is represented by one and only one arrow this means that no single activity can be represented network یعنی دوبارہ سے اس کو پھر ریپرزینٹ نہیں کرنا ہے ایک ایکٹیویٹی کو ایک ہی جگہ پہ نیٹورک میں ریپرزینٹ کرنا ہے نمبر دو no two activities can be identified by the same end events this means that there should not be loops in the network یعنی یہ کیا چیز ہے کہ ایک ہی وہاں پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے واپس اس طریقے سے گھوم کے نہیں آنا چاہیے لوپس نہیں ہونے چاہیے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں no two activities can be identified by the same end events یعنی اینڈ ایونٹ جو ہے نا وہ الگ الگ ہونے چاہیے اور اس کو ایک سیم سے ریپرزینٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ سیکنڈ چیز ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ each activity is represented by one and only one arrow this means that no single activity can be represented in network number two two no activities can be identified by the same end events this means that there should not be loops in the network network میں خیال رکھیے گا کہ لوپ نہیں ہونا چاہیے یعنی واپس واپس نہیں آنا چاہیے ٹائم واپس تو نہیں آتا نا اسی لیے کیونکہ ٹائم فلو کر رہا ہے ہم نے کہا تھا ٹائم فلو کرتا ہے ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ فلو کرے گا اس کے بعد واپس وہی نہیں آ جائیے گا کہ you can't go into انسٹرڈے سی پہ آ جائے number three time flows from left to right all the arrows point in one direction arrows pointing in opposite direction must be avoided ٹھیک ہے نا ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتے جانا چاہیے یعنی کہ ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر آ رہا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم نے فلو کرنا ہے آگے جانا ہے پیچھے نہیں آنا ہے نا جب پیچھے نہیں آنا ہے تو ریورس ایرو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ریورس ایرو یہاں پر نہیں ہوتے ہیں تو ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ ٹائم فلو کرتا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ تو اس لیے ایرو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لیفٹ ٹو رائٹ زیادہ تر نہیں سارے کے سارے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈرا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کوئی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ساؤتھ ایسٹ کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے آگے کی طرف بڑھنا ہے پیچھے کی طرف نہیں آنا ہے D is arrows should not cross each ادھر ایروز کبھی بھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرنا ہے یہ خیال رکھنا ہے کیونکہ ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی کو کراس نہیں کرے گی ہر ہر ایکٹیویٹی یا تو سیکوینشل ایکٹیویٹی ہوگی یا ایک پیرل ایکٹیویٹی ہوگی تو ان کی کراسنگ کو اوائڈ کرنا ہے کبھی بھی کراس نہیں کریں گے arrows should not cross each other ٹھیک ہے نا کبھی بھی ایروز کراس نہیں کریں گے lastly every node must have at least one activity preceding it and at least one activity following it except for the nodes at the very beginning and at the very end of the network یہ کیا کہا ہے ہم نے کہ ایک شروع کا جو ہے نا اس کے وہیں سے تو اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پیچھے کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد ہر نوٹ جو ہوگا اس کی کوئی ایک ایکٹیویٹی اس میں ٹرمینیٹ ہو رہی ہوگی ختم ہو رہی ہوگی اور اس سے کوئی آگے ایکٹیویٹی نکل رہی ہوگی سوائے دو نوٹس کے ایک شروع کے اسٹارٹنگ نوٹ ہے اور ایک اینڈ نوڈ ہے جس میں کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تو جو لاسٹ ہے اس سے فردر ایکٹیویٹی کوئی جنریٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن سارے نوٹس میں سے کچھ ایکٹیویٹی وہاں پہ کلمنیٹ ہو رہی ہوگی ختم ہو رہی ہوں گی اینڈ ہو رہی ہوں گی اور بہت ساری ایکٹیویٹی انیشیٹ ہو رہی ہوں گی بہت ساری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو رہی ہوں گی لیکن کم سے کم ایک ایکٹیویٹی ضرور اسٹارٹ ہونی چاہیے جب بھی نیٹورک بنے گا اگر وہیں جا کے رک جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اینڈ نوڈ ہوگا اس کے بعد کے نوٹس نہیں ہوں گے اسی طرح کے اسٹارٹنگ سے اگر اس کے پہلے سے بھی ایرو آ رہا ہے تو وہ اسٹارٹنگ نوڈ نہیں ہے اس کے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ضرور اسٹارٹنگ نوڈ ہوگا تو اسٹارٹنگ اور اینڈ کو تو چھوڑ دیں باقی سارے نوٹس ہوں گے اس میں سے کچھ انٹر ہو رہی ہوں گی کچھ نکل رہی ہوں گی تو یہ جناب پانچ پراپرٹیز ہیں پانچ طریقہ کار ہیں ان کو فالو کرنا ہے کبھی کراس نہیں کرنا ہے کبھی لوپنگ نہیں کرنی ہے اور لیفٹ سے رائٹ پہ ڈرا کرنا ہے ہمیشہ اور ایک اسٹارٹنگ ہوگا اور ایک ٹرمنیٹنگ نوڈ ہوگا ٹھیک ہے کلیئر ہے آگے چلیں یہ ایک رول سے ایک دفعہ پھر میں دکھا دیتا ہوں rules for construction of networks number one میں each activity is represented by one and only one arrow no two activities can be identified by the same events time flows from left to right arrow should not cross each other every node must have at least one activity and and succeeding except the the start terminating node اس کے بعد کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈمی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے لگا دیا مثال کے طور سے کھدائی پہ کچھ لوگوں کو لگایا اب کھدائی پہ تو لگایا تو آپ نے انٹیسپیٹ کیا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کام جو ہے شام تک ہو جانا چاہیے یہ آپ کا خیال تھا کہ ہو جانا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہوتی ایک ریسورسز صحیح نہیں لگائے تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جو آپ نے ریسورسز لگائے انہوں نے کام نہیں کیا جس مزدور کو آپ نے لگایا جس ورکر کو آپ نے لگایا وہ کیا کیا اس نے تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا آپ نے تو اینٹیسپیٹ یہ کیا تھا کہ آٹھ گھنٹے کام کرے گا لیکن اس نے پانچ گھنٹے کام کیا تو وہ تین گھنٹے کیا ہوئے کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو گئی جو کہ پتہ نہیں چل سکی یہ ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پہ جو ہم ڈیفائن کریں گے یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ خالی ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ڈمی ایکٹیویٹیز کافی اہم ہوتی ہیں جو کہ نیٹ ورک کی کمپلیٹنیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کوئی ایک ہم بتائیں گے بہت ساری ایگزامپلس لیں گے کس کس جگہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ بھی بہت اہم ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں نیٹورک کے اندر لیکن اس کے بغیر نیٹورک جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو اب اس کو فارملی دیکھتے ہیں کہ ڈمی ایکٹیویٹیز سے ہماری مراد کیا ہے جی ڈمی ایکٹیویٹیز سے ہماری مراد کیا ہے there is a need for dummy activities when the project contains groups of two or more jobs which have common the time taken for the dummy activities is zero یہاں دو چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اگر دو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا ایک کامن پرسر ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں ایک ڈمی ایکٹیویٹی انٹروڈیوس کرتے ہیں ڈمی ایکٹیویٹی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نارملی وہی دو نوٹس ہوں گے ان کے درمیان لائن ہوگی لیکن لائن جو ہوگی وہ ڈاٹڈ لائن ہوگی اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے اس کے جو کاسٹ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہوتی ہوتی نہیں ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی تھری ٹو فور ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے کس لیے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اس لیے انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک نیٹ ورک کلیٹ نظر آئے تو کسی جگہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے اور وہ ڈمی ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایکٹیویٹیز کر سکتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے چینج ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں suppose we have the following project of jobs with their immediate آپ کو جابس دی ہوئی ہیں اور اس کا پروڈیوسر دیا ہوا ہے یعنی کہ پیچھے والا دیا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب اے ہے اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے اس کا کوئی پروڈیوسر نہیں ہے جاب بی ہے اس کا بھی پروڈیوس نہیں ہے جاب سی ہے اس کا بھی پروڈیوس نہیں ہے یعنی کہ جاب اے بی سی جو ہے وہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد کیا ہے ایک جاب ڈی ہے جاب ڈی کہاں سے ہوتی ہے اے اور بی سے ٹھیک ہے جاب ڈی سے پہلے کیا ہے اے اینڈ بی یعنی کہ ڈی آپ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے جبکہ اے اور بی مکمل نہ ہو جائے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ مثال کے طور سے کہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں کسی جگہ گیس کی پائپ لائن ہے پانی کی پائپ لائن ہے بجلی کی پائپ لائن ہے آپ بچھا رہے ہیں لیکن اس وقت تک آپ یہ نہیں بچھا سکتے جب اس وقت کہ کھدائی نہیں ہو کھدائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ لیبر کو ہائر نہیں کر سکیں لیبر کو اس وقت تک ہائر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو پیسے اس وقت تک نہیں ہوتے آپ کے پاس ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز اپروو نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا کوئی سی بھی ایک ایکٹیویٹی آپ بیچ میں سے نکال دیں تو آگے فردر فلو نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو یہ کام ایک کے بعد ایک کام کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں نا بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں بس اسٹینڈ پہ پہنچتے ہیں تو بس کو آنا چاہیے تھا گیارہ بجے گیارہ بجے بس نہیں آتی ہے کئی وجہ ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پیٹرول نہیں ملا کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈرائیور نہیں ملا کیا ہو سکتی ہے کہ ٹریفک جیم تھا کیا ہو سکتی ہے اور وجہ خراب ہو گئی بریک ڈاؤن ہو گئی اب یہ ساری وجہ ساری ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہونی چاہیے تو پھر وہ وہاں پر گیارہ بجے ٹائم پر پہنچے گی ٹھیک بات ہے تو یہ جناب سکسیسو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اور کچھ پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے تو ڈی جو ایکٹیویٹی ہے آپ کے پاس وہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب کہ آپ کے پاس اے اور بی کمپلیٹ نہیں یعنی کہ ڈی کا جو پروڈیسر ہے یا اس کے جو پیچھے رہنے والا آدمی ہے وہ کون ہے اے اور بی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس ای جو آپ کے پاس ہے activity that can not be be started unless jobs C are completed تو یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ ڈی کا پروڈیوسر اے اینڈ بی ہے اور ای e کا پروڈیوسر بی اینڈ سی ہے لیکن اے بی سی جو ہے نا ان کا پروڈیوسر کوئی نہیں اسٹارٹ کر سکتے تو اس کو ڈرا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فگر بنی ہے activity B is the common immediate producer of both D and D اگر اس کو آپ دیکھیں غور سے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر پانچ دائرے بنا دیے ہیں ٹھیک ہے پانچ سرکل بنا دیے ہیں اس کے بعد پہلی ایکٹیویٹی اے بی اور سی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے فرسٹ سرکل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے from first A then first سے بی ہے فرسٹ سے سی ہے تینوں ایکٹیویٹی سائملٹیسلی اسٹارٹ ہو رہی ہیں یہ بھی مثال جیسے میں نے دی تھی کہ بسز ہیں تینوں بسز اے کی ڈپو سے اسٹارٹ ہو سکتی ہیں یا کوئی اسٹور ہے وہاں سے چیزیں سپلائی ہو سکتی ہیں اے بی سی لیکن سی کے بعد کیا ہے آپ ڈی اور آپ کے بعد پھر ای ایکٹیویٹی ہے یعنی کہ ڈی اور ای ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پروڈیوسیسر کون ہے ڈی کا پروڈیوسر اے ہے اور ڈی کا پروڈیوسر بی بی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے بیچ میں تھوڑی سی ڈاٹڈ لائن بنائیے جس کو میں نے ڈی ون اور ڈی ٹو کا ہے یعنی کہ بی ایکٹیویٹی کو فردر سرکل کے ساتھ ملانے کے لیے ہمارے پاس دو ڈاٹڈ لائنس کی ضرورت تھی دو ڈمی ایکٹیویٹیز کی ضرورت تھی جو ہم نے لگا دیے اب یہ دو دونوں ڈمی ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈی ون اور ڈی ٹو ان کی نہ تو کوئی کاسٹ ہے نہ ان کی ڈیوریشن ہے یہ ہر وقت اویلیبل ہے کیونکہ بی اے کمپلیٹ ہوا ہے تو کوئی ایک کام کمپلیٹ کر کے آپ اسٹور میں رکھ دیتے ہیں نا جس وقت ضرورت پڑتی ہے تو اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں تو یوں ہی سمجھ لیں کہ ڈی ون اور ڈی ٹو کیا کیا ہوا ہے کام کمپلیٹ ہے اٹھا کے اسٹور میں رکھ دیا ہے جیسی اے ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے سی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم ڈی ایکٹیویٹی اور ای e ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی جی اس کے اندر یہ ہے یوں سمجھ لیں کہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ایکٹیویٹی میں کام زیادہ دیر میں ہوتا ہے ایک میں کم ہوتا ہے جو کام جلدی ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں اسٹور کر لیتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ اور دوسری ایکٹیویٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ڈی ون اور ڈی ٹو دو ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈمی ایکٹیویٹیز کراتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا ہے اس سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اگر یہ ڈی ون اور ڈی ٹو ہٹا دیں یہاں سے تو آپ کا نیٹورک ایک الگ بالکل کہیں لٹکا ہوا سے نظر آئے گا کہیں آئسولیٹ سے نظر آئے گا تو یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں موجود ہیں کسی وقت بھی آپ اٹھا کے لے جائیں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جناب ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بھی اتنا ہی اہم رول ہے جتنا کہ نارمل ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے اب اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں dummy arrow represents an activity with zero time duration پر کس طریقے سے ہم اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں یہاں آپ کے لیے آپ کو بتایا بھی تھا وہ لکھ دیا ہے آپ دیکھ لیں آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے it is to make activities with common starting and finishing events distinguishable یعنی ان دو ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے وہ اس وجہ سے ڈمی ایکٹیویٹی ہم لگاتے ہیں بتانا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے کون سی بعد میں ہے ٹھیک ہے نا کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے اور کون سی ایکٹیویٹی بعد میں ان چیزوں کو بتانے کے لیے بھی ڈمی ایکٹیویٹیز استعمال کرتے اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ڈی ون اور ڈی ٹو ایکٹیویٹی بعد میں ہوں گی یا ڈی ایکٹیویٹی اور ای e ایکٹیویٹی بعد میں ہوگی اے بی سی ایکٹیویٹیز جو ہوگی وہ پہلے ہوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پر بتاتا ہے اپنا رول بتاتا ہے اور اپنی پریسڈنس ریلیشن شپ بتاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے کون سی ایکٹیویٹی بعد میں ہے کون سی ایکٹیویٹی اس کے بعد میں ہے اور اس کے بعد میں سبسیکوینٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہے اب ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ہم اور اس ایگزامپل میں کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی کچھ نارمل ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی کچھ ریگولر ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے گا پہلے ایگزامپلس کو سمجھ لیں ہمیشہ میتھمیٹکس کے اندر انجینئرنگ پرابلم میں یا او آر کے پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو سوال کو آپ سمجھ لیں آپ اپنے مسئلے کو سمجھ لیں تو اس کا حل مشکل نہیں ہوتا ہے a project consist of the following activities whose precedence relationship is given below precedence relationship کے مطلب کیا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی بعد میں آئے گی کون سی پہلے آئے گی کون سی سکسیڈنگ ہے کون سی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہے تو یہ ریلیشن شپ دی ہوئی ہے draw an arrow diagram of the project ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ریلیشن شپ دی ہوئی ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہے دوسری کون سی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایرو ڈائگرام بنانا ہے اور وہ آپ ڈرا کریں گے اس کو دیکھیں غور سے پڑھیں پہلے پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہے A this activity is followed by B and C ٹھیک ہے نا اے ایکٹیویٹی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے بی ہے اور سی ہے اور بائی کوئی نہیں یعنی اے سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو A is the number one activity اس کے بعد کیا ہوگی بی اور سی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے بعد ایکٹیویٹی بی ہے بی کے بعد کیا آئے گا آپ کے پاس ایکٹیویٹی ڈی ہے اور ڈی سے پہلے سی اور اے ہے ونس اگین کیا چیز ہے ایکٹیویٹی اگر آپ کے پاس بی ہے بی کے بعد ایکٹیویٹی ڈی ہے ڈی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہوگی سی اور اے ہے ٹھیک ہے پھر سی ایکٹیویٹی کے بعد ای اینڈ بی ہے اور سی سے پہلے ہم نے اے کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے ڈی ایکٹیویٹی ہے ڈی کے بعد ایف ہے اور ایف کے بعد ایف اور ڈی سے پہلے جو ہے وہ بی ہے ای e کے بعد جی اینڈ ایف ہے اور ای e سے پہلے سی ہے ایف کے بعد ایچ ہے and after I should say before F is E and D اور جی کے بعد ایچ اینڈ جے ہے اور جی سے پہلے ای e ہے similarly after H is J and before H is G F اور جے ایکٹیویٹی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور جے سے پہلے جی ایچ ایکٹیویٹی ہے یعنی یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بتا دی ہیں کہ اے کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہے اے سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے پھر اس کے کے بعد بعد بی کون سی ہے ڈی ہے لیکن بی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے سی اور اے ہو جانا چاہیے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ ریلیشن شپ دی ہوئی ہے آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے نا سو so, غور سے دیکھیے یہ کچھ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے لیکن اسے ڈرا کریں گے تو بڑی آسان ہوگی اب کیا کرنا ہے آپ نے اے سے تو اسٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ایک ایکٹیویٹی اے ہے اس کے بعد کیا ہوگی بی اور سی ایکٹیویٹی ہوگی ٹھیک ہے بی ایکٹیویٹی ادھر ہو سکتی ہے سی ایکٹیویٹی ادھر ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا ہے بی کے بعد آپ نے کرنا ہے ڈی ٹھیک ہے بی کے بعد تو ڈی آ جائے گا لیکن بی سے پہلے سی اور اے تو یہ اب مختلف ریلیشن شپ ہے مختلف ہیں مختلف سکسیشن ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایرو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ونس اگین دیکھ لیں A after that B B C after that D C کے بعد ای وی ڈی کے بعد ایف ای e کے بعد جی ایف ایف کے بعد ایچ اور جی کے بعد ایچ جے اور ایچ کے بعد جے تو لاسٹ ایکٹیویٹی جو ہوگی جے ہوگی اور جے از اے کمپلیٹنگ ایکٹیویٹی اب یہ جو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ A B C D E F G H J یہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی دو سینٹینس کہے ہیں کہ یہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے اس سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے نارملی ہم میتھمیٹیکل ٹول استعمال کرتے ہیں جس کے اندر A B C D F G A H لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ریپرزینٹ کرتے ہیں نارمل ایکٹیویٹیز کے ساتھ میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں گھر کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں پہلے پیسے کا ارینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد لیبر کا ارینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد را مٹیریل ارینج کرنا ہوتا ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ تو ان سب کو آپ A B C D E F G H کے ساتھ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اے ایکٹیویٹیز کے بعد بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے اے ایکٹیویٹی ایک بڑی ہے آپ نے کہا پیسے ارینج کرنا ہے اب کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ پیسے ارینج کرنا ہے لیکن اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ پہلے کہیں فارم بھرتے ہیں پہلے تو اپنے بینک میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے نہیں ہے اگر بینک میں پیسہ ہے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو رشتے داروں سے عزیزوں سے بات کرتے ہیں پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں رشتے داروں عزیزوں سے پیسے نہیں ملتا ہے پھر کیا کرتے ہیں آپ بینک کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ لون لیتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ فری لون مل جائے ٹھیک ہے نا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو منافع نہ دینا پڑ جائے اس کے بعد اور بہت سارے طریقہ کار ہیں آپ ایزی انسٹالمنٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ایک ایکٹیویٹی کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹی انوالو ہوتی ہے خالی کہہ دینا کہ پیسے ارینج کرنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ارینج منی لیکن یہ ایکٹیویٹی کے اندر سب ایکٹیویٹی بہت ساری ہوتی ہیں تو نارمل لائف کے اندر جو ایک چھوٹا سا نیٹ ورک جو میں نے ابھی چار پانچ نوٹس کا بنایا تھا یہ چار پانچ کا نہیں ہوتا ہے اس میں کئی سو نوٹس ہو جاتے ہیں کئی سو ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں یہ جو آدمی کا دماغ ہوتا ہے نا اس کے اندر بہت ساری پیرل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری پیرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے کہیں پہ سی پی یو کام کر رہا ہوتا ہے کہیں پہ پرنٹر کام کر رہا ہوتا ہے کہیں پہ مانیٹر کام کر رہا ہوتا ہے اینڈ سو سو آن کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کتنے ایروز اس میں ڈرا کریں گے کتنا بڑا نیٹ ورک ہے وہ کبھی بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جناب یہ آپ نے ایگزامپل دیکھ لی جس کے اندر ہمارے پاس اے اسٹارٹنگ نوڈ ہے جے کمپلیٹنگ نوڈس ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے یہ بنے گا تو یہ ہم نے اسٹارٹ کی کہ اے کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے سی اور سی کے بعد بی ہے بی کے بعد ڈی ہے اور ڈی کے بعد ایف ہے ایف کے بعد ایچ ہے اور ایچ کے بعد جے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکوینشل ایکٹیویٹیز آ گئی اے اے کے بعد سی سی کے بعد بی بی کے بعد ڈی ڈی کے بعد ایف ایف کے بعد ایچ اور ایچ کے بعد جے تو یہ جب ایکٹیویٹیز آ گئی تو آپ نے یہ دیکھیں کہ سی کے بعد بی بھی ہے اور سی کے بعد ای e بھی ہے اب ای e ایکٹیویٹی ایک چل پڑی ہے لیکن ای e کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ جی ہے اور جی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو پہلے ایکٹیویٹی چل پڑی تھی سی کے بعد سی کے بعد ای ہے ای کے بعد جی ہے لیکن جی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا پھر ہم نے جا کے دیکھا جو ہمارے پاس ٹیبل تھا کیا یہ سارے کا سارا سیٹسفائی ہوتا ہے اب اس کو دیکھتے جائیں تو پہلی لائن میں لکھا تھا کہ ہم نے اے کے بعد ایکٹیویٹی بی ہوگی اور سی ہوگی دیکھ لیں اے کے بعد بی بھی ہے اور سی بھی ہے پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ہم نے بی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے ڈی ہے اور بی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے سی اور اے ہے تو دیکھیں سیٹسفائی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جی بالکل سیٹسفائی کر رہا ہے کہ بی کے بعد ڈی ہے لیکن بی سے پہلے سی اور اے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ سیکنڈ چیز صحیح ہے اس کے بعد سی دیکھیں سی کے بعد کیا ہے آپ کے پاس ای e اور بی ہے سی کے بعد دیکھیں ای e اور بی ہے جی ہاں بالکل سی کے بعد ای e بھی ہے اور بی ہے اور سی سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے اے بالکل موجود ہے یعنی کہ سیٹسفائی کرتی ہے وہ کنڈیشن سی تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد ڈی ڈی کے بعد ہم نے بتایا کہ ایف ہے جی بالکل دیکھیں ڈی کے بعد ایف ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ڈی سے پہلے کیا ہونا چاہیے بی ڈی سے پہلے بی بھی موجود ہے وہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی کرتے ہیں اس کے بعد ڈی کے بعد کیا ہے ای e, e کے بعد ایکٹیویٹی ہے جی اور ایف اب آپ دیکھیں کہ ای e کے بعد ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے جی اور ایف اب جی تو ٹھیک ہے ہم نے ڈرا کر دیا لیکن ایف تک کیسے پہنچیں گے ایف تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہم نے ڈرا کی کہ جی وہ بھی اس کی ایکٹیویٹی پہلے ہے تو ہم نے ایک ڈمی ایکٹیویٹی ڈی ون وہاں پہ انٹروڈیوس کر دی کس کے درمیان یہ جو دو ہمارے پاس سرکل تھے ای e کے بعد اور ایف سے پہلے دین کمس ایف ایف کے بعد ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایچ ہے جی بالکل ٹھیک ہے ایف کے بعد ایکٹیویٹی ایچ ہے لیکن ایف سے پہلے ای e اور ڈی آنے چاہیے جی بالکل ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ ایف سے پہلے کیا آ رہا ہے ای e بھی ہے اور ڈی بھی ہے پھر اس کے بعد جی کو دیکھ لیں ایچ کو دیکھ لیں اور جے لاسٹلی لاسٹلی جے سے پہلے جی اور ایچ ہونے چاہیے جی بالکل ٹھیک ہے جی اور ایچ جی کو ہم نے آپ اس کے کے ساتھ ساتھ ملا دیا کس ڈی تھری کے ساتھ تاکہ یہ جے کے تک پہنچ سکے تو یہ جناب ہم نے اپنا نیٹ ورک کمپلیٹ کر لیا اس میں کوئی پرابلم آیا آپ کو کوئی چیز کوئی پرابلم نہیں کچھ نہیں اسٹارٹنگ ہے A B C D E F G H اس کا پریفرنس دیکھنا ہے اس کا آرڈر دیکھنا ہے اس کا سیکوینس دیکھنا ہے کہ کس کس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ایرو لگانے ایکٹیویٹی ہے نیٹورک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا جی جناب یہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز دی تھیں جو ہم نے ڈرا کی ہم نے نیٹورک بنایا یہ جو نیٹ ورک آپ کے پاس ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بڑی اچھی سی ایک شکل یا ڈائگرام ریپرزینٹ کرتا ہے اور آپ کو بھی بڑے کانفیڈینس ہوتا ہے آپ کو بھی اچھا نظر آتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے کرنی ہے کون سی بات میں کرنی ہے کون سی پہلے کرنی ہے جب ہم نے ٹیبل بنایا ہوا تھا تو اس کے اندر ٹیبل میں کافی کنفیوژن تھی کہ اے کے بعد کیا ہوگا جی بی اور سی ہے بی اور سی سے پہلے کیا ہوگا جی اے ہے ڈی کے بعد کیا ہوگا اور ڈی سے پہلے کیا ہوگا تو وہ جو ہمارے پاس ایک پریسیڈنس ریلیشن دیا ہوا تھا نا وہ ایک ذرا ڈیفیکلٹ فارمیٹ میں تھا لیکن جب ہم نے نیٹورک بنایا تو ہمارے پاس بڑی سہولت کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل گیا کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے کرنی ہے جی اے تو پہلے کرنی کرنی ہے اس کے بعد بی اور سی کرنی ہے ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کے پاس اے کے بعد سی ہے سی کے بعد بی ہے اور سی کے بعد پھر دوسری ایکٹیویٹیز کیا ہیں کون سی ایکٹیویٹیز آپ پہلے کر سکتے ہیں کون سی ایکٹیویٹیز آپ سائملٹینیسلی کرنی ہوتی ہے یا کون سی ایکٹیویٹیز ایک کے بعد ایک کرنی ہے کہ مثال کے طور سے کہ یہاں پر اگر آپ اس نیٹ ورک میں دیکھیں تو جو ڈی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو لوگ آپ کے پاس انوالوڈ ہیں اگر وہ ہائیلی اسپیشلائز لوگ ہیں تو ان سے کہیں کہ اس وقت آئیں جس وقت کے سی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے یا بی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے یا اے ایکٹیویٹی کمپلیٹ کر لی ہو اگر سب کو آپ اکٹھا بلا کے بٹھا لیں گے تو آپ کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے وہ لوگ بھی فرسٹریٹ ہوں گے بور ہوں گے تو آپ کیا کریں ان ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے شیڈیول کرنا ہے کس طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا ہے اور وہ بڑا اچھا سا ایک طریقہ کار آپ کے پاس آ جائے گا تو دیکھنے میں تو یہ خالی ہم نے لائنیں ڈرا کی ہیں دائرے ڈرا کیے ہیں جس طرح سے بچپن میں کھیلتے تھے نا وہ نوٹس اینڈ کراسز کھیلتے تھے تو اسی طرح کی کچھ چیزیں یہاں پہ ہم نے ڈرا کر دی ہیں یہ اتنی آسانی سے ڈرا نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کوئی ایک کنسٹرکشن کا نیٹورک بنانا چاہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا کم سے کم اس میں ہزار دو ہزار نوٹس ہوں گے اور اس کے اندر ہر ایکٹیویٹی ہر آدمی کو پتا ہوگی کہ کس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے اب آپ پوچھیں گے ہزار دو ہزار نوٹس کا جو نیٹ ورک ہوگا اس کو کون مینٹین کرتا ہے جی ہم لوگ ہی مینٹین کرتے ہیں آپ لوگ ہی مینٹین کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کیا کام کرنا ہے اب مثال کے طور سے کہ یہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہر آدمی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے جس وقت ایروپلین آتا ہے آتے ہی فوراً اوور ہال والا یا سروس والا تیار ہوتا ہے پیٹرول والا تیار ہوتا ہے پاور سپلائی والا تیار ہوتا ہے لوڈنگ والا تیار ہوتا ہے ان لوڈنگ والا تیار ہوتا ہے سارے لوگ تیار اس وقت ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس وقت کتنے ٹائم میں اس ایروپلین کو ہم نے واپس بھیجنا ہے ایروپلین کی بات کی تو آج کل آپ لوگوں کے پاس ٹی وی آم ہے کیبل آم ہے ڈش آم ہے دیکھتے ہوں گے ریسنگ ٹھیک ہے نا آپ کار ریسز دیکھتے ہیں اور کار ریس کے اندر کیا ہوتا ہے جس وقت اس نے آ کے تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہے تو آٹھ سیکنڈ یا دس سیکنڈ میں چاروں ٹائر چینج ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پورا فیول بھر دیا جاتا ہے آٹھ سیکنڈ کے اندر اور لوگ اتنے تیار ہوتے ہیں کہ ہر آدمی نے اپنا کام وہاں سنبھالنا ہے تاکہ آٹھ سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے اس نے ٹریک پہ جانا ہے یہ بہت بہت ہائی اسپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح کی چیزیں اور جگہوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اب میں بتاؤں کہ اگر کوئی اچھا بزی ایئرپورٹ ہے اگر اس بزی ایئرپورٹ کے اوپر جہاز زیادہ دیر کھڑا رہے یا زیادہ دیر ہوا کے اندر پھرتا رہے تو ان کے لیے پرابلمس ہوں گی نا کیونکہ اور جہاز بھی آ رہے ہیں اس کو جہاز کو جلدی سے کلیئر کرنا ہے آنا ہے اس کو لینڈ کرانا ہے فیول کرنا ہے ریفیول کرنا ہے اس کے بعد اور چیزیں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ جہاز جائے جہاز کو کھڑا رکھنا بھی پرابلم ہے اور کیونکہ اس کے پاس پیسے لگے ہیں جب اڑے گا تو آپ کو پیسے دے گا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر جہاز کو وہاں سے ہٹائیں گے نہیں تو دوسرے جہاز آ رہے ہیں کنجیشن ہو جائے گی تو یہ ایکٹیویٹیز جناب پیرل پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے اسی طریقے کی چیزیں اگر آپ چھوٹا سا نیٹ ورک دیکھیں اپنے یونیورسٹی کے اندر ورچوئل یونیورسٹی کا دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں اسٹوڈینٹ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکچرز اس کے بعد سوال کر رہے ہیں ای میل کے ذریعے اگر وہ ای میل کے سوالوں کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا اتنا پائل ہو جائے گا اس کو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو وہ ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے کہ کس ٹیوٹر نے کس وقت جواب دینا ہے کتنا ٹائم لے سکتا ہے وہ اگر وہ ٹائم زیادہ لے گا تو اس کے بعد پیچھے اور سوال آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ جو سارا نیٹورک کمپیوٹر نیٹورکس ہیں یا ورچوئل یونیورسٹی پہ جو سوال آتے ہیں اور یہ لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اسی طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہوگا جس نیٹ ورک کے اندر ڈیوریشن ہوگی وہ اگر ڈیوریشن مس کر دی تو پرابلم ہوگی اب ٹی وی پہ اگر گیارہ سے بارہ بجے او آر کا لیکچر جانا ہے تو گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان ساری چیزیں تیار ہوں کہ جی او آر کا لیکچر جائے اگر اس وقت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تیار اس لیکچر کو سننے کے لیے ہوں گے ان کو بڑی مایوسی ہوگی ان کے لیے بڑے پرابلم ہوں گے تو یہ نیٹ ورک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہیں ان کو اس طرح سمجھ لیجیے گا کہ بہت ٹریول سی چیزیں آگے ہم کمپلیکیٹ اور کریں گے اور ریئل uh, لائف کے کچھ نیٹورک بتانے کی کوشش کریں گے اب چھوٹی سی ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں تاکہ یہ جو کانسیپٹ میں نے بتایا یہ کلیئر ہو جائے ونس اگین میں امفیسائز کرتا ہوں کہ جو ورک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ بیسیکلی ریئل لائف پرابلم سے آتا ہے ریئل لائف پرابلم میں چھوٹے بھی نیٹورکس ہوتے ہیں بڑے بھی نیٹورکس ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ہم نیٹورکس کو استعمال کرتے ہیں بغیر سوچے ہوئے اور بغیر اس کے کانسیکوینس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور کسی وقت وہ فیل ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو نیٹورکس وغیرہ ہوتے ہیں جب جتنی زیادہ کمپلیکیٹ پرابلم ہوگا جتنی زیادہ کمپلیکیٹ سچویشن ہوگی تو اس کے اندر یہ زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکے گا اگر کوئی ایک ایئرپورٹ جیسے میں نے مثال دی وہاں پہ دو جہاز آ رہے ہیں دو جا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے لیکن جہاں پر ہر ایک منٹ کے بعد ایک جہاز نے لینڈ کرنا ہے یا ٹیک آف کرنا ہے تو وہاں پرابلمس آئیں گی ٹھیک ہے نا پرابلمس آ سکتی ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں انہیں سچویشن سے ہینڈل کرتے ہیں اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر ابھی ہم اسٹڈی کریں گے ان شاء اللہ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ایگزامپل کو لیتے ہیں ایگزامپل یہ آپ کی اسکرین پہ آئیے غور سے دیکھیں پڑھیں کیونکہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا ایگزامپل کیا ہے غور سے پڑھیے گا بار بار پڑھیے گا پھر اس کو کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے project has following activities activities ہیں کافی ساری the relationship among activities are given below یعنی اے اور بی سی ڈی ای کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے وہ بھی دی ہوئی ہے what we have to do we have to construct network پہلی چیز ہے اے از دی فرسٹ آپریشن جی ٹھیک ہے بالکل اے پہلی آپریشن ہے آپ کے پاس یعنی پہلا جو نوڈ ہے وہ آپ کے پاس بن گیا آپ کو پتا ہے کہ first A is activity then B and C can be perform and are successor to A یعنی بی اور سی جو ہے نا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں سائملٹینسلی پیللی یعنی بی ایک الگ ایکٹیویٹی ہے اور سی الگ ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں جیسے اے ختم ہو جائے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے مثال کے طور سے نیو میں کہ ایک کوئی ٹرک آیا اس نے کچھ چیزیں لے کے آیا ٹھیک ہے نا وہ ایکٹیویٹی اے ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور سے کہ فرٹیلائزر لے کے آیا اب آپ کے پاس دو کھیت ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے یعنی بی اور سی تو آپ بی کے اندر بھی فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اور سی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یعنی دونوں جگہ پہ وہ کام ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ B and C can be perform parallel and are immediate successor to A then D F follow B D and F follow B جب بی ایکٹیویٹی ہو جائے تو بی کے بعد کیا ہوگا ڈی بی ہوگا پھر ای e بی ہے اور ایف بی ہے یعنی بی کمپلیٹ ہو جائے پھر ڈی ایڈ ایف کر سکتے ہیں آپ پھر اس کے بعد کیا جی فالوز ای یعنی ای e اگر جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا جی ہوگا جو activity G can not be started جب تک کہ ای e کمپلیٹ نہ ہوگی تو یہ خیال رکھیے گا کہ ای e کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جی کی بات کریں گے یا جی کا سوچیں گے then H follows D but it can not start till E is complete یعنی ایچ فالوز ڈی ڈی کے بعد ایچ آئے گا لیکن یہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ای e کمپلیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی ای e کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈی کے بعد بھی ہے I and J succeed G I activity جو ہے جے ہے وہ کس کے بعد آئے گی جی کے بعد تو جی ایکٹیویٹیز آپ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے اوپر کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آئی اور جے کو کرنا ہے دین ایف اینڈ جے کے اب جو کے ایکٹیویٹیز ہے اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے ایف اور جے کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اس سے پہلے کے سے پہلے کیا ہے F and J then H and I proceed L اب ایل ایکٹیویٹی سے پہلے کیا ہے یہاں پر دیا ہوا ہے H and I M succeed L and K the last operation N succeed M and C ٹھیک ہے لاسٹ آپریشن آپ کے پاس این ہے جو کس کو سکسیڈ کرتی ہے ایم اور سی کو یعنی این سے پہلے ایم ہے اور این سے پہلے سی ہے تو یہ جناب ایکٹیویٹیز ہیں اے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں این تک جاتی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے ارینج کرنا ہے ڈرا کرنا ہے کئی طریقے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل سے کر لیں کہ پہلے اے ڈرا کر دیں پھر اس میں بی اور سی کر دیں پھر بی کو دیکھیں کہاں جائے ایک طریقہ کار تو یہ ہے جس کو ہم ابھی کرتے ہیں اور بعد میں ہم سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہم سالو کرنے کی یا ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب آپ دیکھ لیں اے آپریشن ہے پھر بی اور سی ہے اس کے بعد ڈی اور ای e ہے پھر ایف ہے اینڈ دین جی ایچ ہے ایچ فالوز ڈی ہے ایچ کے بعد آئی این جے ہے I N J succeed G F N J K H N I precede L M succeeds L and K last operation is N تو یہ جناب این آپریشن ہے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی ذرا دیکھ لیں ہم نے اس کو ڈرا کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ذرا غور سے دیکھیں پہلے تو دیکھیں ون ٹو ٹو یعنی کہ node one two two is A activity سب سے پہلے اسٹارٹ کرنی ہے اے کے بعد کیا تھا بی اور سی تھا ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ اے کے بعد کیا ہے A said B and C ٹھیک تو بی ہم نے کر دیا from two two two three is B and two two ten is C پھر اس کے بعد سی ہے پھر دیکھیں آپ کے پاس بی کے بعد کیا ہے بی کے بعد ڈی ہے اور ایف ہے ٹھیک ہے پھر ڈی کے بعد ایچ ہے اینڈ ای e کے بعد جی ہے جی کے بعد جے ہے اور جی کے بعد آئی ہے ٹھیک ہے اینڈ دین ایچ اور آئی کے بعد ایل ہے اینڈ سملرلی جی کے بعد جے ہے جے کے بعد کے ہے لیکن کے سے پہلے ایف بھی ہے اور کے سے پہلے جے بھی ہے then after H and I there is L and after L is M before M is K and before M is C اور آفٹر ایم از این تو دیکھیں یہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے طریقے کے ساتھ اور وہ ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر آئی ہیں ساری کنڈیشنز جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی وہ اس کے اندر موجود ہیں جو ہم نے رولس بتائے تھے کہ کس طریقے سے ڈمی ایکٹیویٹیز کو کرتے ہیں کس طریقے سے ڈرا کرنا ہے لیفٹ سے رائٹ right کو کرنا ہے کبھی انٹرسیکٹ نہیں کرنا ہے یہاں دیکھیں کہیں انٹرسیکشن نہیں آ رہا ہے نوٹس پہ ٹرمنیٹ ہو رہے ہیں نوٹس سے ہی نکل رہے ہیں پہلی ایکٹیویٹی پہلا جو نوٹ ون ہے that is A starting node and the last node is eleven جہاں کے کے اس فردر ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے تو یہ جناب اس کو دیکھ لیجیے اس کو پھر ڈرا کر لیجیے گا خود بھی ڈرا کیجیے گا اس ایگزامپل کو غور سے پڑھ لیجیے گا یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس ہے اور اس ایگزامپل کے بعد دیکھیے گا ڈرا کر کے کیا آپ کا نیٹورک ہی ہے تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا ہو سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ایسے ہی آنا چاہیے کہ ون سے اسٹارٹ کر کے الیون پہ کمپلیٹ کیجیے گا یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم بہت ورکس اور ڈرا کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو آج مکمل کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے آپ کو ایکٹیویٹیز بنانے کی کچھ طریقہ کار اور کچھ بتایا کہ سکسیسر کیا ہوتا ہے پروڈیسیسر کیا ہوتا ہے سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے نیٹ ورک ڈرا کرنے کے کچھ اصول بتائے دو تین ایگزامپلس کی امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نیٹ ورک کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا ہم نے ابھی کل دو لیکچرز کیے ہیں ابھی ہم سی پی ایم کی طرف نہیں گئے ابھی ہم دو لیکچرز کے بعد سیکنڈ لیکچر میں آج کے بعد جو ہوگا اس میں سی پی ایم کی بات کریں گے نیکسٹ جو لیکچر ہمارا ہوگا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس کے اندر ہم فردر اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب علی یہ آج کی سچویشن تھی جس کے اندر ہم نے سی پی ایم کی طرف ایک قدم اور بڑھایا جس کے اندر ہمارا آج لیکچر نمبر ٹو تھا ہم نے کچھ کانسیپٹ آپ کو بتائے ہم نے پراپر پرسپیکٹو بتایا کہ نیٹ ورک کہاں پر کس جگہ پر کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کیا اس کی ضرورت پیش آتی ہے کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پھر نوٹس کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایروز کیا ہوتے ہیں اور ڈمی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر رول کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک سیٹ اپ کرنے کا کس طریقے سے آپ نیٹ ورک ڈرا کر سکتے ہیں کچھ ایگزامپلس کی ہیں ان ایگزامپلس کی مدد سے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوا دیکھیے آپ کے نوٹس کے اندر کچھ میں نے ایکسرسائز دی ہوئی ہیں اس میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں اس سے پریکٹس ہوگی یہ جو چیز ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پریکٹس سے آتی ہے جب یہ نیٹ ورک ڈرا ہو جائے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن کمپیوٹر کر سکتے ہیں اور لوگ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ جو نیٹ ورک ڈرا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ آدمی نے خود ہی کرنا ہے یعنی ایکٹیویٹی یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہوگی دوسری ایکٹیویٹی کون سی ہوگی کون سی سکسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی اور کون سی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی ٹھیک ہے جناب یہاں پہ ہم آج کا لیکچر مکمل کرتے ہیں اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے نیٹورکس اور ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے پریکٹیکل اگزامپلس اور دیکھیں گے جب تک کہ ابھی کوئی کتاب وغیرہ دیکھنی شروع کریں ابھی میں نے ایگزیکٹ کتاب نہیں بتائی ہے کچھ کتابیں بتاؤں گا ابھی آپ انہی نوٹس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا فزیکل اینڈ مینٹل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم